آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی